بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين میرے بزرگوں اور عزیزوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ حضرات کو ایک بڑی نعمت دی ہے وہ نعمت بڑی ہے یعنی وہ علم کی نعمت آپ کو دے رکھی ہے اور یہ دو دو نعمتیں بڑی ہیں اللہ کی طرف سے ایک ایمان اور ایک علم ان دو نعمتوں کو علماء بڑی بتاتے ہیں ایمان کی نعمت یعنی اللہ سے تعلق ایمان کا مطلب یہ ہے اللہ سے تعلق صحیح عقیدے کے ساتھ پھر اس ایمان کے تقاضے کو سمجھنے کے لیے اللہ نے علم اتارا ہے کیونکہ ہر تعلق کے تقاضے ہوتے ہیں ہمارا تعلق اپنے کاروبار سے ہے تو کاروبار کے تقاضے ہوں گے ہمارا تعلق بیوی بچوں سے ہے تو بیوی بچوں کے تقاضے ہوں گے غرض یہ کہ ہر تعلق کے تقاضے ہوتے ہیں تو اللہ سے ہمارا تعلق ہے اور وہ تعلق عبدیت کا ہے بندگی کا ہے کہ اس نے ہم کو بندگی کے لیے پیدا کیا ہے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور کوئی تعلق اللہ کا کسی سے نہیں ہے لم یلد ولم یولد بلکہ بندگی سے تعلق ہے عبادت سے تعلق ہے جناتوں کو بھی اور انسانوں کو بھی فرشتوں کو بھی کہ یہ ساری مخلوق جو ہے وہ عبادت کرتی ہے اور عبادت کے لیے پیدا ہوئی ہے تو ہمارا ایک تعلق اللہ سے ہے اس کا نام ہے ایمان اور یہ بڑی نعمت ہے اور ایمان کے تقاضے پورے کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اطاعت کو واجب کیا ہے اور اطاعت صحیح ہوتی ہے علم سے اطاعت جو صحیح ہوگی وہ علم سے صحیح ہوگی رسول کا تقاضا اطاعت کا ہوتا ہے بمار سلام رسول نلتا اللہ کہ جب کبھی ہم نے کوئی رسول بھیجا ہے زمین پر تو وہ اسی وجہ سے بھیجا ہے کہ وہ اللہ کے اطاعت کی طرف ان کو بلاوے جی ہاں تو اللہ تعالی رسالت کے ذریعے سے رسولوں کے ذریعے سے ایک علم دیتا ہے اس علم کی غرض و غایت اللہ کے اطاعت ہے تو رسول کا آنا زمینوں پر وہ اللہ کے اطاعت کو زندہ کرانے کے لیے ہے کہ اللہ کے اطاعت پھر اللہ جن جن کی اطاعت کرے اس کے اطاعت اطاعت میں شرکت ہے عبادت میں شرکت نہیں ہے حتی اللہ وقت رسول وبول تو اطاعت اللہ کی بھی ہوتی ہے اطاعت رسول کی بھی ہوتی ہے اطاعت اپنے بڑوں کی بھی ہوتی ہے لیکن عبادت صرف اللہ کی ہوگی جی ہاں دین جو ہے میرے بھائیوں یہ سارا کا سارا اطاعت کا نام ہے کہ زندگیوں میں اطاعت آ جائے جی ہاں یہ اصل ہے اطاعت کی ذریعے اطاعت کے دو اثرات ہوتے ہیں ایک اثر اطاعت کا یہ ہوتا ہے کہ اطاعت کی وجہ سے رحمت آتی ہے اللہ کی حتی اللہ الرسول لعلکم ترحمون اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی تاکہ تمہارے اوپر رحم ہو جائے تو اطاعت کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ رحمتیں آتی ہیں اللہ تعالیٰ کی ہم سب اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں دوسرا اطاعت کی وجہ سے ہدایت آتی ہے شہی رہبری ملتی ہے وہ اطاعت کی وجہ سے ملتی ہے معاشیت کی وجہ سے نہیں ملتی ہاں تو تیرو ہو تحت تہتوں کہ اگر تم رسول کی اطاعت کرو گے تو تم کو رسول والی ہدایت مل جائے گی تو اطاعت کی وجہ سے رحمت بھی آتی ہے اطاعت کی وجہ سے ہدایت بھی آتی ہے وہ دونوں چیزوں کی ضرورت کہ ہدایت بھی چاہیے رحمت بھی چاہیے اللہ تعالیٰ نے اسی کے لیے رسولوں کو بھیجا ہے میائی کرام کی دعوت میں یہ چیزیں جی ہاں کہ ہدایت بھی ہو جاوے رحمت بھی ہو جاوے کہ ہدایت کی وجہ سے جو ہے وہ آخرت آسان ہو جاتی ہے ہاں اگر ہدایت نہیں ہے تو آخرت مشکل ہے اس لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی راہ جمانے کے لیے اور ہدایت کی راہ قائم کرنے کے لیے رسالت کا سلسلہ جاری فرمایا ہے پھر حکم دیا ہے کیا حکم دیا ہے کہ رسول کیا اتباع کرو اور رسول کو حکم دیا ہے وہی کا اتباع کرو تو ہماری زندگی میرے دوستو اصل جو ہے وہ اتباع کے لیے ہے رسول کا اتباع کریں گے اور رسول وہی کا اتباع کرے گا ہاں کہ اتباع کے بغیر چارہ نہیں ہے اور اتباع آخری منزل ہے اتباع کے آگے کچھ نہیں ہے ہاں اتباع کے آگے کچھ نہیں ہے کہ زندگیاں اطاعت کے اوپر آ جاوے ہاں اس لیے اس کی دعوت ہے اس کی تعلیم ہے اس کی رہبری ہے کہ زندگیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت آ جاوے اور وہ اطاعت صحیح معنی میں ہو کہ اطاعت صحیح معنی میں کیسے ہوگی کہ جب وہ اطاعت علم کی روشنی میں ہوگی ہمارے چھ نمبروں میں ایک نمبر علم و ذکر ہے ایک نمبر علم ہے اور اس کے ساتھ ذکر ہے یہ مشہور چیز ہے کیونکہ اطاعت اس وقت تک صحیح نہیں ہوگی جب تک کہ وہ علم کی روشنی میں نہ ہو جی ہاں جب اطاعت علم کی روشنی میں ہوگی تو وہ اطاعت صحیح کہی جائے گی اس لیے علم کا سیکھنا ضروری قرار دیا علم کے فضائل بیان کیے ہاں اور چاروں شعبے جو معیشت کے چار شعبے ہیں تجارت کا شعبہ زراعت کا شعبہ حکومت کا شعبہ مزدوری کا شعبہ یہ چار شعبے ہیں دنیا میں گزارے کے لیے اس کو معیشت کے شعبے کہتے ہیں کہ زندگی گزارنے کے یہ شعبے ہیں حکومتوں کا شعبہ تجارتوں کا شعبہ زراعتوں کا شعبہ مزدوری کا شعبہ یہ چار شعبے ہیں جی ہاں ان چاروں شعبوں کی رہبری کی گئی ہے علم کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا دین دیا ہے کہ آپ کو علم کا معلوم تکن تالم وکان فضل اللہ علیہ کا عظیم کہ ہم نے آپ کو وہ باتیں سکھائی ہیں جو آپ نہیں جانتے ہیں اور اللہ کا فضل آپ کے اوپر بہت ہے کہ آپ کو ایسا علم دیا گیا ہے جو منسوخ بھی نہیں ہوگا اور ممسوخ بھی نہیں ہوگا مٹے گا بھی نہیں اور منسوخ بھی نہیں ہوگا بلکہ محفوظ رہے گا تاکہ جس زمانے میں بھی لوگ رہبری لینا چاہیں اس علم سے تو وہ علم سے رہبری لے سکیں گے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اللہ نے یہ نہ منسوخ ہوگا نہ یہ مٹے گا جی ہاں اس کی ذمہ داری لی ہے انا نہن نزل نے ذکر انا لہور حافظ ہم نے اتارا ہے یہ ذکر قرآن ذکر بھی ہے قرآن علم بھی ہے جی ہاں کہ ہم نے یہ اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے کپا تو یہ محفوظ ہے غیر منسوخ غیر منسوخ ہے منسوخ بھی نہیں ہوگا مٹے گا بھی نہیں یہ ساری ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے لی ہے جی ہاں۔ کیوں تاکہ زندگیوں کو اللہ کی اطاعت پر اللہ کی تابے داری پر ڈالنی ہے کہ وہ اصل ہے اس لیے دین کا سیکھنا صحیح سیکھنا صحیح سمجھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے کہا کرتے تھے ان کا یہ اثر بخاری شریف میں ہے کہ تفقہ ہو قبل ان لان تصوک ہو قبل ان تصو کیا مطلب ہے کہ اپنے ہمارے سال والے جب جاتے ہیں میں کہتا اب اب تم سارا تمہارا سال لگ گیا اب تم جاؤ گے تو لوگ تمہیں ذمہ داریاں دیں گے ہاں یہ ہماری مسجد کے خطیب بن جائیے آپ بھی ہمارے مدرسے کے صدر مدرس بن جائیے ہمارے مدرسے کے مدرس بنو ہمارے مسجد کے امام بنو لوگ آپ کو ذمہ داریاں دیں گے یہاں سے جاؤ گے تو فارغ ہو کر کے مدرسے سے یا تبلیغ سے تو لوگ ذمہ داریاں دیں گے قاعدے کی بات ہے وہ مشہور بات ہے کوئی نئی بات نہیں ہے ہے نہیں بات میری بات سمجھ آ رہی ہے ہاں تو حضرت من لوگوں سے فرماتے تھے کہ تفق کہو قبلان تسودو کہ اپنے اندر دین کی سمجھ حاصل کر لو اس سے پہلے پہلے کہ لوگ تمہیں اپنی ذمہ داریاں سونپیں وہ یہی بات ہے کہ ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے میرے دوستو جس طرح محنت ضروری ہے علم بھی ضروری ہے اس طرح محنت ضروری ہے کہ محنت سے ایک عمومی فضا بنتی ہے لیکن عمومی فضا کو کہاں لے جانا ہے کہ عمومی فضاؤں کو علم پر لے جانا ہے یہاں تاکہ زندگی علم کی روشنی میں گزرے ورنہ جاہلیت تو پہلے موجود تھی آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے کیا چیز تھی کیا چیز تھی جاہلیت لوگوں کی زندگی کی صفت بنی ہوئی تھی اسے ان کو جاہلیت کہتے ہیں جہالت نہیں کہتے جاہلیت یہ لوگوں کی زندگی کی صفت بنی ہوئی تھی ماحول کی صفت بنی ہوئی تھی کہ جاہلیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت سے جاہلیت کو ختم کیا ہاں۔ جاہلیت کو ختم کیا اب جاہلیت کی کوئی چیز نہیں ہوگی جاہلیت کی وجہ سے لوگ طواف بھی ننگا کرتے تھے جی ہاں کھانا آباد طواف ایک ایک ایسی عبادت ہے جو دنیا میں ایک ہی جگہ ہوتی ہے دوسری جگہ نہیں ہوتی جی ہاں دوسری عبادتیں دوسری جگہ ہوتی ہے ایک ہی جگہ ہوتی ہے وہ اس کو ننگا کر دیا ہاں بغیر کپڑے کے طواف کرو تو یہ جہالت کا اثر ہے جب ہماری شریعت آئی تو ہماری شریعت نے کیا کہا الطواف بالبیت بیت سلاتن اتواف بل سلاتن بیت اللہ کا طواف نماز ہے بیت اللہ کا طواف کیا ہے نماز ہم لوگوں نے منطق پڑھی ہے پڑھی ہے نا پڑھی ہے کام سمجھو منتری کس لیے پڑھائی ہے منتخب منتری کے لیے نہیں پڑھائی ہے میں پڑھنے پڑھانے والا آدمی ہوں میں زیادہ محنتی آدمی نہیں ہوں تو آج مل بل بیٹھ سرا یہ سگرا ہے اس کے ساتھ کبرا لگاؤ گے تو نتیجہ نکلے گا جی ہاں کیونکہ آپ اہل علم ہیں اس لیے میں باتیں ایسی کرتا ہوں یا طواف بالبیت بیت سلاتن یہ ہماری سید نے کہا ہے کہ بیت اللہ کا طواف نماز ہے اور نماز بغیر طہارت کے ہوتی نہیں ہے تو طواف بھی بغیر طہارت کے نہیں ہوگا شکرا کبرا ملاؤ نتیجہ نکالو جی ہاں طواف بالبیت سلاۃن ہماری شریعت نے کہا کہ نماز کہ بیت اللہ کا طواف جو ہے نگانے ہوگا بلکہ وہ پاکی کے ساتھ ہوگا جیسا نماز پاکی کے ساتھ ہوتی تو میں نے کہا جاہلیت کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ایسی ہو گئی تھی ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہاں علم دیا اور زندگی کے تمام شعبوں کا علم دیا اور وہ علم اللہ وجہل اتم دیا اب اس میں اضافے کی ضرورت نہیں ہوگی زمانہ کے تقاضوں کی وجہ سے جیسے بہت سی چیزوں زمانے کے تقاضوں کی وجہ سے اس میں اضافے ہوتے ہیں ہاں اس میں اضافے کی ضرورت نہیں ہوگی اللہ اتم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا گیا اور ہر لائن کا علم عقائد کا علم دیا گیا عبادت کا علم دیا گیا معاشرت کا علم دیا گیا معاملات کا علم دیا گیا ہر لائن کا علم آپ کو علا وجیب عتم دیا گیا اور وہ علم غیر منسوخ ہے تبدیلی بھی نہیں ہوگی نسخ بھی نہیں ہوگا جی ہاں بلکہ ایک محفوظ علم رہے گا یہ جب جب لوگ اس کی طرف اپنے حاجت محسوس کریں گے اور اس پر استفادہ کے لیے متوجہ ہوں گے تو ان کو وہ علم دے دیا جائے گا یہ الگ بات ہے کہ لوگ ہی اس علم کی طرف توجہ نہ کریں جیسے آج ہمارا دور ہے کہ لوگ مادیت کا علم تو سیکھتے ہیں دینیت کا علم نہیں سیکھتے لوگ جو سیکھتے ہیں وہ بھی تھوڑا اس لیے اس دعوت کے ذریعے سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس دعوت کے ذریعے سے امت کے اندر علم کا رجحان پیدا کیا جائے علم کا رجحان پیدا کیا جائے عمل کی رغبت پیدا کرائی جائے علم کا رجحان ہو اور عمل کی رغبت ہو دونوں باتیں ہوں اس لیے علم کے فوائد علم کے فضائل ہاں اور علم کے نہ ہونے کے نقصانات پھر یہ علم آیا نبیوں کے ذریعے سے دو طریقے کا ایک فضائل کا علم آیا ایک مسائل اور طریقوں کا علم آیا ایک فضائل کا علم آیا فضائل کا علم اس لیے سکھایا ہے کہ آدمی اپنے عمل کی قیمت سمجھے جس طرح تاجر آدمی کوئی بھی چیز بیچتا ہے تو اس کے سامنے دو باتیں ہوتی ہے کہ یہ چیز میرے یہاں کتنی قیمت میں آئی ہے اور میرے یہاں سے نفع کے لیے کتنی قیمت پر جا رہی ہے ہوتا ہی نہیں تاجر اس کو دیکھتا ہے کہ یہ میرے یہاں کتنی قیمت میں آئی اور میرے ہاں میرے نفع کے لیے کتنی قیمت پر جا رہی ہے تو اس کے سامنے اصل چیز کی قیمت بھی ہوتی ہے اور اپنا نفع بھی ہوتا ہے اس کے بغیر کوئی تاجر تجارت نہیں کرتا کہ خالی سامان کی لین دین ہو نفع نہ ہو کہ نہیں تجارت تو نفے کے لیے ہی ہوتی ہے بغیر نفے کی کوئی تجارت نہیں کر پاتا کہ جتنے میں لائے تھے اتنے میں دے دیا ایسا نہیں ہے بلکہ نفے کے ساتھ تجارت کرتے تو جس طرح دنیا کے بازاروں میں لوگ مالوں پر نفع کماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیوں کو بھی ایک طرح سے بازار بنایا ہے کل سے یک فبا نفس ہو موب بے کوہاؤ کوہا ہری شریف میں کہ ہر آدمی کی صبح شام ہوتی ہے اور صبح شام میں وہ روزانہ سودا کرتا ہے بیچتا ہے لیتا ہے بیچتا ہے لیتا ہے اسے تاجر بیچتا بھی ہے لیتا بھی ہے تو فرمایا کلنا سے یگدو فبا نفس ہو منہ بے کوہا موت کوہا کہ ہر آدمی دنیا میں سوداگر ہے دنیا میں تاجر ہے کہ ہر آدمی کی چیز کا تاجر ہے بازاروں کے تاجر تو ہم کو معلوم ہے کیا کیا بیچتے ہیں لیکن ہر آدمی تاجر ہے تو کس چیز کا تاجر ہے میرے پاس سمجھ آ رہی ہے کہ ہر آدمی اپنی صلاحیت کا تاجر ہے کہ وہ دنیا میں اپنی صلاحیت لگائے گا جی ہاں کبھی تو وہ دنیا میں اپنی صلاحیت کھوٹ کے کام پہ لگائے گا ان کو کھوٹ آئے گی اور کبھی اپنی صلاحیتیں خیر کے کام پر لگائے گا اور نفع کمائے گا جیسے تجارت میں ہوتا ہے کچھ لوگ کھوٹ کھاتے ہیں کچھ لوگ نفع اٹھاتے ہیں اسی کا نام تجارت تو کہا کل سے نرسب منہ بے پہ منہ ہر آدمی اپنی صلاحیت لگائے گا وہ صلاحیت لگا کر یا تو اپنی بقا کا انتظام کرے گا یا اپنے برباد ہونے کا انتظام کرے گا بات الناس نفس موے کوا و کوہا کہ ہر آدمی اپنی صلاحیت لگائے گا اور اپنی صلاحیت لگا کر یا تو نفع کمائے گا کامیاب ہو جائے گا یا کھوٹ میں اتر کر برباد ہو جائے گا اب مسئلہ یہ ہے کہ صلاحیتوں کو کہاں لگانی ہے تاکہ نفع آوے اور کھوٹ سے بچے ہماری صلاحیت کہاں لگے کیونکہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ صلاحیت دی ہے ایسی صلاحیت کسی مخلوق میں نہیں ہے جیسے انسانی صورت کسی مخلوق میں نہیں ہے انسانی صورت خلقکم فاحسن صورکم یقا کہ تم کو پیدا کیا اور تمہاری اچھی صورت بنائی ایسی صورت کسی مخلوق کی نہیں ہے جو انسانوں میں ہے جیسا ان کی صورت میں اس کو ممتاز بنایا ہے ایسے اس کی صلاحیت میں بھی اس کو ممتاز بنایا ہے اپنی صورت میں بھی یہ ممتاز ہے اور اپنی صلاحیت میں بھی یہ ممتاز ہے کہ ایسی صلاحیت کسی مخلوق میں نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اناس و معادن اناس و معادن ذہب و الفضا فیارو حمفی جاہیت فیارو حم فل اسلام اضاف کہ لوگ اپنی جگہ ایسے قیمتی ہیں جیسے سونے چاندی کی کانیں ہوتی ہیں سونا چاندی زمین میں ہوتا ہے اس کی کانیں ہوتی ہے وہ مٹی کے نیچے ہوتی ہے جب اس کو نکالو گے نہیں تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے لوگ پیشاب کریں گے وہاں کہ ان کو کیا معلوم ہے یا سونا ہے جی ہاں اس کی قیمت جب ہوگی جب وہ مٹی میں سے باہر نکلیں گے پھر بازار والے اس کو لیں گے اس کی دھلائی ہوگی پھر اس کو اس کو بھاؤ دیا جائے گا آج سونے کا یہ بھاؤ ہے آج چاندی کا یہ بھاؤ ہے روزانہ اخباروں میں آتا اس کو لوگ قیمت دیتے ہیں اس سونے کو ہاں تو حضور مثال دے رہے ہیں کہ ایسے لوگ بھی ایسے ہیں کہ سونے چاندی کانے یعنی مٹی میں دبے ہوئے ہیں مٹی میں دبے رہنے کی وجہ سے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے یہ مٹی سے بنا تھا پھر مٹی میں جائے گا جی ہاں کوئی قیمت نہیں پھر اس کو قیمتی کیسے بنائے جائیں گے کہ اس کی دلائی ہوگی اس کی صفائی ہوگی جی ہاں اس کی دھلائی ہوگی اس کی صفائی ہوگی قطف لمن تزک کا ود کرس ہی فصل یہ کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ بنایا کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ بنایا ہاں یہ کسی سے پاکیزہ کہ اللہ کی نامرضیات سے اللہ کی نامرضیہ سے اپنے آپ کو پاکیزہ بنایا کہ کوئی وصف اپنے اندر ایسا نہیں آنے دیا کہ جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو یا اللہ کے ہاں وہ ناپسندگی ہو ہاں ایک چیز ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ ہے کفر اقدال عباد الکفر کہ اللہ بندے سے کفر پر کبھی راضی نہیں ہوگا تو اپنے آپ کو ایک تو پاک کرنا ہے کفر سے جی ہاں دوسرا جو کفر کی خصلتیں ہیں اس سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے ہاں یہ کفر کے کیا خصلت ہے کہ کفر کی خصلت معاشیت ہے کفر کی خصیت جو ہے وہ خصلت جو ہے وہ معاشیت ہے کہ اپنے آپ کو ہر معاشیت سے پاک رکھنا ہے جی ہاں تو عیسو کا قدف الحمد کا کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک بنایا کہ کفر سے کفر کی خصلتوں سے ہاں کفر کے اعمال سے اپنے آپ کو پاک رہا وہ کرس رب بھی اور اپنے رب کا نام لیا اپنے رب کا ذکر کیا ذکر کا مشدق جو ہے وہ اطاعت ہے ذکر کا مشدق وہ اطاعت ہے جی کہ کلو متعین ذاکر کہ جو بھی اللہ کے اطاعت میں ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے جی ہاں تو ذکر اللہ کے اطاعت کا نام ہے اس لیے حکم ہے کہ ذاکر بنو یعنی اللہ کے اطاعت کرنے والے بنو اور عالم بنو تاکہ اطاعت کے حدود کو معلوم ہو جائیں کہ اطاعت کے حدود قیود کتنے ہیں کہاں تک اعتاد کہلاتی ہے کہاں تک اعتد صحیح ہوتی ہے ہاں اس لیے اللہ تبارک مطالعہ نے میرے بھائیوں ہم کو یہ علم دیا ہے ہاں اور یہ بڑی نعمت ہے اللہ کی پہچان اس علم کے بغیر نہیں ہو سکتی اس علم سے سب سے پہلے اللہ کی پہچان ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے توحید کا علم دیتے ہیں فعلم لا الہ الا اللہ واستغفر الم الاخری نبی سے کہا جا رہا ہے فعلم لا الہ الا اللہ کہ جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے یہ توحید کا علم دیا جائے یہ بنیاد ہے یہ کیا ہے یہ بنیاد ہے اللہ کی یکتائی اللہ کی بڑائی یہ بنیاد ہے تو اس کا نبی کو علم دیا جا رہا ہے فعلم انہو لا الہ الا اللہ کہ اے نبی جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے عبادت زمینوں میں آسمانوں میں صرف اللہ کی ہوگی اور کسی کی نہیں ہوگی بہ اللہ فسما فل ارد کیوں کہا کہ اللہ آسمانوں میں بھی اللہ ہے وہ معبود ہے اور زمینوں میں وہی معبود ہے اس طرح کوئی معبود نہیں اس لیے اللہ کی ذات شرکت سے پاک ہے کسے پاک ہے شرکت سے پاک ہے وہی عبادت کے لائق بری ذات تحمت جد و گنی ملک زن نوئنس تعریف کرنے والا اللہ کی تعریف کر رہا ہے بری ذات تحمت جد و گنی ملک زدتا نوئنس اللہ کی ذات پاک ہے کسے کس سے بھی اور جنس سے بھی اللہ کا کوئی ضد بھی نہیں ہے اور اللہ کے کوئی جنس بھی نہیں ہے جی ہاں ضد مقابل طاقت کو کہتے ہیں جیسے آگ اور پانی اس کو ضد کہتے ہیں جی ہاں اور ایک جنس ہے جیسے برد عورت یہ ایک جنس ہے طاقت وہ ایک جنس کہ اللہ کے ساتھ کچھ نہیں ہے نہ اس کا کوئی ضد ہے نہ اس کی کوئی جنس ہے جی ہاں کہ بری ذات عزت تو ہمتے جد و جنس گنی ملک جن و انس جتنے بادشاہ ہوتے ہیں دنیا میں وہ اپنی ریت کی وجہ سے بادشاہ ہوتے ہیں جس کو ریت ووٹ نہیں دیتی اس کا کچھ نہیں کوئی شمار نہیں اللہ ایسا نہیں ہے کہ بھائی جنات انسان اس کی عبادت کریں گے تو وہ اللہ رہے گا اور یہ لوگ نہیں کریں گے تو پھر وہ گرے دے گا ایسا ہے ہاں یہ جو کتابیں ہم کو پڑھائی گئی ہیں اس کو تو بہت پڑھنے کی ضرورت ہے جی ہاں نہیں تو انہیں آدمی اللہ کو نہیں پہچانے گا میں کہا کہ بری ذات محمد جد و جنس غنی ملک زدہ آتے انس اس کی ذات بری ہے ضد سے بھی اور جن سے بھی اس کے مقابلے کی بھی کوئی طاقت نہیں ہے اور اس کے موافقت کی بھی کوئی طاقت نہیں ہے وہ اکیلا ہے اپنی طاقت دوسرا کہ اللہ کی ذات جنتوں اور انسانوں کی اطاعت اور عبادت سے بے نیاز ہے اللہ کی ذات جنت اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا تو کیا ہے لیکن اس کی ذات ان کی عبادت سے بے نیاز ہے کہ یہ نہیں کہ لوگ عبادت کریں گے تو اللہ اللہ رہے گا اور نہیں کریں گے تو بھی اللہ کیسا نہیں تو اس لیے کہتے ہیں کہ بری ذات سہمت دو جنس گنی ملک تو اس کا ملک غنی بے نیاز ہے جناتوں اور انسانوں کی عبادت سے وہ بغیر جناتوں کے انسانوں کی عبادتوں کے پہلے سے ہے جی ہاں جب جن انس نہیں تھے جب بھی وہ اللہ ہے اب بھی وہ اللہ ہے اور آخر وہ اللہ ہے اصل تعبت تو یہ توحید کا علم دیا ہے وجو صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں عالمن نبورا اللہ یہ جان لو کہ اللہ کے سوا کو عبادت کے لائق نہیں ہے پھر عبادت کی لائن کیوں کھولی ہے اللہ نے کہ عبادت کی لائن اللہ نے بندوں کی اعانت کے لیے کھولی ہے کہ عبادت کے ذریعے سے ان کو مدد دینی ہے کہ وہ عبادت کریں گے اللہ سے مدد لیں گے وہ عبادت کریں گے اللہ سے مدد لیں گے یا کرنا بدو یا کرنا صحیح تیری عبادت کریں گے اور تجھے سے مدد لیں گے یہ طریقہ کار ہے کہ اللہ کی مدد لینے کے لیے کہ اللہ کی مدد لینے کے لیے اللہ کی عبادت پھر عبادت کو صحیح کرنے کے لیے عبادت کو کامل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں علم اتارا ہے امت کی ہر امت کی استداد کے مطابق ان کو علم دیا گیا تاکہ وہ اس علم کے روشنی میں اللہ کی اطاعت کریں اللہ کی عبادت کریں اس لیے علم دین کا سیکھنا ضروری ہو گیا کہ اگر وہ علم دین نہیں سیکھیں گے تو وہ اللہ کے حق کو نہیں پہچانیں گے اور اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو بھی نہیں جانیں گے کہ میری زندگی کی کیا ذمہ داری ہے بلکہ اپنی زندگی کی ضرورتوں کو سمجھیں گے ذمہ داریوں کو نہیں سمجھیں گے دعوت اور تبلیغ میں یہ ہے کہ زندگی کی ذمہ داریاں بتانی ہے زندگی کی ضرورتیں تو وہ خود ان کی سمجھ میں آئے گی کیا کیا ضرورت ہے اس کے بتانے کی ضرورت زیادہ ہوتی نہیں ہے لیکن زندگی کی ذمہ داریاں یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ تیری زندگی کی کیا ذمہ داری ہے کیونکہ ہماری زندگی میرے دوستوں وہ ذمہ داریوں کی زندگی ہے ہم سے حساب کتاب ہوگا جی ہاں ذمہ داری کا مطلب یہ ہے کہ ایک کام سونپا ہے اور اس کام کے ختم ہونے کے بعد اس کا ٹائم خود ہونے کے بعد اس کے پیچھے حساب کتاب ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہی صحیح بات ہے کہ ان کا میں ان لینا بہوں تو میں ان لینا حساب ہوں کہ ان سب کا ہمارے پاس لوٹ کر آنا بھی ہے اور ان سب کا حساب بھی ہمارے پاس ہے ہوگا تو ہماری زندگی میرے دوستوں ذمہ داریوں کی زندگی ہے ہاں کہ ہماری زندگی کی ذمہ داریاں وہ دین کی ذمہ داریاں وہ اصل ہے کہ اگر دین کی ذمہ داریاں پوری ہوگی تو دنیا کی ذمہ داریوں میں رہبری ملے گی ہاں دنیا کے کاموں میں رہبری ملے گی اللہ عینی اللہ دینی بھی دنیا دنیا کو حاصل کرنا اس لیے ہے کہ اس میں ہمارا گزارا ہے دنیا میں ہمارا گزارا ہے اس کو قرآن نے بتایا ہے کہ متا انما حاضر ہایا تو دنیا متا جی ہاں یہ دنیا کی زندگی کیا ہے کہ گزارا حاکم بن کے بھی گزر جائے گا جی ہاں زمیندار بن کے بھی گزر جائے گا مزدور کے بھی گزر گزارا نما حاضل حیات دنیا متا یہ دنیا کی زندگی تو گزارے کا نام ہے وین آخرت ہے یا دار القرار اور آخرت کیا ہے کہ آخرت جو ہے وہ دار القرار ہے پھر وہاں سے کہیں جانا نہیں ہے اس لیے نبیوں کی دعوت میں آخرت پر ہی زور دیا جاتا ہے کہ اپنی آخرت کوئی نہ بگاڑے اپنی آخرت کوئی نہ بگاڑے دنیا کی وجہ سے ہاں اگر دنیا کی وجہ سے اس نے آخرت بگاڑی تو دنیا رہے گی نہیں اور آخرت بگڑ گئی ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دعوت دی ہے یہ دعوت دی ہے کہ ان دنیا کو لے کر وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ یہ دعوت ہے کہ دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے یہ بڑا انعام ہے یہ بڑا انعام کہ دنیا اور دنیا کی ساری نعمتیں ہمارے لیے اور کسی مخلوق کے لیے نہیں سمندر کی خشکی کی ہر چیز کی نعمت آپ کے لیے ان دنیا کھولے قتل کو یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی ہے اور تم کو تم کو تم کو آخرت بنانے کے لیے پیدا کیا ہے یہ دعوت ہے یہ دعوت ہے کہ دنیا اللہ سب کو دیں گے ان کی قسمت کی پھر ایمان والا اپنی دنیا سے اپنی آخرت بنائے گا اور کافر اپنی دنیا سے دنیا بنائے گا ان اللہ ہیون دنیا وہ یہ کہ کچھ نہ یہی ہے باقی باقی کچھ نہیں وہ آخرت کو مانتا نہیں یہ آخرت کو بھی مانتا ہے دنیا کو بھی مانتا ہے اور اس کو یہ رہبری دی گئی ہے مسلم کو کہ وہ اپنی دنیا سے آخرت بناوے اب ہاں، اب تک یہ فیما آتا اللہ دار اللہ خر تو اس کو اللہ تعالیٰ نے جو دنیا دی ہے اس سے تو اپنی آخرت بنا لے جیسے زمیندار زمین سے فصل لیتا ہے جی ہاں چاولوں کی فصل گندموں کی فصل جو کی فصل وہ اپنی زمین سے فصل لیتا ہے تو ایسے کہاں اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ وقت گئی فیما تاک اللہ ہاں یہ دعوت ہے میرے دوستوں تو اس لیے ہماری دعوت ہماری محنت دراصل اپنی آخرت بنانے کے لیے ہے اس لیے ہم اس کے پابند ہیں کہ اپنی دنیا کو ایسا استعمال کریں گے کہ جس کی وجہ سے آخرت برباد نہ ہو بلکہ آخرت بنتی چلی جاوے تو دنیا سے آخرت بنانے کے لیے ہم کو اللہ تعالیٰ نے دین دیا ہے اور دین اعمال کے مجموعے کا نام یہ مولانا صاحب فرماتے تھے کہ دین کہ دین اعمال کے مجموعے کا نام ہے مختلف اوقات پر مختلف ضرورت پر مختلف اعمال ہیں یہاں یہ کرو یہاں یہ کرو یہاں یہ کرو کہ دین کہ یہ اعمال کے مجموعے کا نام ہے ہاں اس لیے موقع موقع کے اعمال اس کا وجود میں آنا ضروری ہے تاکہ دنیا سے آخرت بنے اس لیے اپنے دین پر استقامت کا ہم کو حکم ہے تاکہ اعمال بنتے چلی جائیں نبی کو ایک حکم استقامت کا دیا جاتا ہے اور نبی کی تابے داری میں امت کو بھی استقامت کا حکم دیا جاتا ہے اس لیے ہم پر دین دین بھی ہے ہمارے لیے اور دین کے لیے استقامت بھی ہے فستقم کما و کا ومن تاب معاکا اے ومن آمن معاکا کہ اے نبی اپنے دین پر قائم رہو ثابت قدم رہو اور جو آپ پر ایمان لائے ہیں وہ بھی اپنے دین پر ثابت قدم رہے قائم رہے تو اللہ تعالیٰ نے دین دے کر یہ ذمہ داری دی ہے کہ دین کو علم کی روشنی میں لو اور علم کی روشنی میں لے کر اپنے اندر استقامت پیدا کرو اپنے اندر کیا پیدا کرو کہ استقامت اور پابندی پیدا کرو ہاں یہ حکم ہے کہ جب تک پابندی نہیں ہوگی اس کا اثر نہیں ہوگا کبھی کیا کبھی نہیں کیا کبھی ہوا کبھی نہیں ہوا پابندی استقامت اور استقامت کا حکم نبی کو بھی ہے استقامت کا حکم امت کو بھی ہے ہاں۔ فستقین کما امرتا ومن تاب ما کا اے ومن عامن کا کیا آپ استقامت اور پابندی کے ساتھ رہیں اور جو آپ پر ایمان لائے ہیں وہ بھی اس کی پابندی کریں تو ایک ذمہ داری میرے دوستوں جس طرح دین سیکھنے کی ہے دوسری ذمہ داری اپنے آپ کو دین کا پابند کرنے کی بھی حکم ہے کہ اپنے آپ کو دین کا پابند کرو چاہے وہ عمل مستحب ہو فرد نہیں ہے لیکن اس کی پابندی کرنی ہے مستحب سمجھ کر پابندی کرنی ہے حضرت علی فرماتے تھے میں نے تسبیحات فاطمہ جب سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے کبھی فوت نہیں ہوئی میری بات سمجھ رہے ہیں ہاں صحابہ کی زندگی سے خالی پھرنا نہیں لینا ہے اور خروج نہیں سیکھنا ہے بلکہ جس طرح خروج سیکھنا ہے باقی چیزیں بھی سیکھنی ہے تو فرماتے تھے کہ یہ تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ للہ چونتیس مرتبہ اللہ اکبر اس کو تصویر فاطمہ کہتے ہیں کہ میں نے جب سے سنا ہے وہ کبھی فوتی نہیں ہوئی تو سوال کرنے والے بھی ہوتے ہیں ہمارے ملکوں میں نہیں ہوتے دوسرے ملکوں میں ہوتے کوشچن کوشچن ہاں ان کے سوالات ہوتے جی ہاں تو سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ آپ کی تصویر کبھی فوت نہیں ہوئی کہ نا کیا فلانے موقع پر میدان جنگ میں تھے رات دن آپ سے مقابلہ ہو رہا تھا آپ مقابلے میں کر رہے تھے اور بہت مشغول تھے وہاں تسبیح پڑی تھی فرمایا ہاں وہاں بھی تسبیح پڑی تھی میدان جنگ میں مسجد کے صفوں میں تو پڑھ لیتے ہیں میدان جنگ میں دشمنوں کے سامنے تلواروں کے سائے ترے کہ وہاں میں نے تصویر فاطمہ پڑھی تھی یہ مثال کس بات کی ہے معلوم ہے استقامت کی اور عمل مستحب ہے کہ کرے تو ثواب نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں اس کو مستحب کہتے ہیں اس کو مستحب کہتے ہیں تو مستحب کی اتنی پابندی ہے کہ وہ میدان جنگ میں بھی ختم نہیں ہوئی تصویر فاطمہ کا حضور نے حساب بتایا ہے کیا بتایا ہاں جیسے چھوٹے بچے ہو تو ان کے باپوں نے گھڑی اس وقت وہ بڑی بڑی گھڑیاں دیواروں پر لگتی تھی یہ والی نہیں تھے تو میرے والد نے مجھ کو گھڑی دیکھنا سکھایا جی ہاں۔ باپ ہے تو سکھائے حضور فرماتا میں تمہارے مثل والد کے ہوں تھوڑا دور شریف اچھا، میں تمہارے لیے مثل والد کے انا لکھوں مثل والد باپ کو کتنی ہمدردی ہوتی ہے تو یہ تصویر فاطمہ کا حساب بتایا اس کو میں کہہ رہا تھا کیا حساب بتایا کہ تصویر فاطمہ کب پڑی جائے گی کہ چھ مرتبہ پڑی جائے گی یہ بیچ میں ایک بات آ گئی پانچوں نمازوں کے بعد اور سونے سے پہلے یہ چھ مرتبہ پڑھی جاتی ہے تو کتنے ہوئی کلمات چھ سو ہوئے چھ سو کلمات ہوئے سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر تینوں میں لگے اور ایک مرتبہ کے سبحان اللہ پر دس نیکی ملتی ہے تو کتنی نیکی ہو گئی بولو چھ ہزار حساب بتایا کہ تشریف فاطمہ پر چھ ہزار نیکی روز ملتی ہے لیکن اسے کرنے والے فرمایا تھوڑے ہیں یہ بھی ہے تو پوچھا اس کے کرنے والے کیوں تھوڑے ہیں جب اتنی بڑی نیکی ہے اور اتنے آسان ہے کیا تو باپ کی طرح ہر بات بتاوے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آدمی سلام پھیرتا ہے تو اس کو شیطان کوئی کام یاد دلاتا ہے چلو بھلا کام ہے تو وہ سلام پھیر کے بھاگ جاتا ہے وہ تصویر رہ گئی وہ تصویر رہ گئی جو چھ ہزار بنتی تھی روز ہاں۔ کسی کو روز چھ ہزار ڈالر ملے ہاں تو اس کا تو دماغ روز چھ ہزار نیکی ملتی ہے یہ باب کہلاتا ہے دعوت میں فضائل کا باب اس کی طرف ہماری توجہ بھی برابر جیسی ہونی چاہیے ویسی نہیں ہے کہ دعوت میں فضائل کا ایک باب ہے کہ فضائل کماؤ اور فضائل پر لوگوں کو لاؤ تاکہ وہ اپنے عمل کی قیمت سمجھنے گے اپنے عمل کی قیمت سمجھیں گے تو آخرت بنائیں گے کیونکہ عمل تو آخرت کے لیے ہوتا ہے جی ہاں مولانا صاحب فرماتے تھے کہ فضائل کا علم مقدم ہے مسائل پر مسائل پر فضائل کا علم مقدم ہے پہلے فضائل معنی آئے گا امت میں اور وہ اپنے عمل کی قیمت سمجھے گا تو مسئلہ پوچھے گا کہ اس کی صحیح کرنے کا کیا طریقہ ہے جسے کسی نے سلاۃ التسبیح کی فجر سنی تو اب وہ پوچھے گا سلاۃ التسبیح کیسے پڑھی جاتی ہے ہوتا ہی نا ہاں۔ کہ سلاۃ التسبیح کیسے پڑھی جاتی ہے کہ سلاۃ التسبیح ایسی نماز ہے ایسی نماز ہے ہاں۔ تو اسے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے تو اب وہ طریقہ پوچھے گا تو اس لیے فضائل کہ فضائل یہ مقدم ہے کہ فضائل کی زندگیوں میں آنے سے مسائل اور طریقوں پر چلنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے ہم لوگ شروع میں یہ تبلیغ کے کام کے لیے بمبئی جاتے تھے ہم کو وہاں سے تبلیغ ملی ہے بمبئی سے ہمارے ضلع کو خاص طور سے تو وہ ہم سے فرماتے تھے وہاں کے پرانے بالکل سادے کھڑاؤں پہنتے تھے کھڑا وہ چمڑی کر مطلب پکے مگر جی ہاں تو کہا فضائل سے فائدہ اٹھاؤ کہ فضائل سے کیسے فائدہ اٹھاؤ کہ فضائل کی کتابیں پڑھو حلقوں میں پڑھو لوگوں کو جمع کر کے سفروں میں پڑھو پھر اکیلے اکیلے اس کا مطالعہ کرو اکیلے اکیلے اس کا مطالعہ کرو فضائل کے حاصل کرنے کا طریقہ بتا رہے تھے حلقوں میں پڑھو سفروں میں پڑھو اکیلے اکیلے پڑھو اور جب دعوت دینے کے لیے جاؤ تو فضائل کے علم کا استعمال کرو امت کو فضائل سے وابستہ کرو کہ تمہیں یہ ملے گا تمہیں یہ ملے گا تمہیں یہ ملے گا مسجد میں جاؤ گے تو ہر قدم پر نیکی ہر قدم پر خدامات ہر قدم پر درجہ بنان ہوگا اور مسجد میں جائے گا تو خدا کا مہمان ہو جائے گا یہ فضیلت کی مثال مسجد میں جائے گا تو اللہ کا مہمان جی ہاں اس کی مہمانی ہو گئی تیار جب یہ مرے گا تو مہمانی سامنے آ جائے گی جیسے مسافر مسافر مہمان جب گھر پر آ جاتا ہے میزبان کے یہاں تو اس کے مہمانی کا سامان اس کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے کھاؤ پیو آرام کرو تو یہ فضائل ہے تو ہماری دعوت میں میرے دوستوں ایک تو فضائل کہ اس کا خوب چرچا ہونا چاہیے یا جس عمل جس وقت میں جو عمل کرے اس کے سامنے اس کی فضیلت ہو آپ فضائل کا مطالعہ کریں یہ تو دو باتیں ملے گی ایک کسی عمل کی اہمیت اور ایک کسی عمل کی فضیلت اہمیت اہمیت یعنی اس کا اللہ رسول کے کیا وزن ہے فضیلت نہیں وزن جیسے فجر کی نماز کی دو سنتیں تو فجر کی نماز کی دو سنتوں کے بارے میں آپ کسی صحابی سے پوچھو کہ فجر کی دو جمع سنتوں کے بارے میں کیا رائے ہے کہ وہ دنیا میں ہاں سے بہتر ہے ہاں یہی جواب ملے گا کہ فجر کی نماز کی دو رکا سنت کہ وہ دنیا معافی ہاں سے بہتر ہے آپ نے سفر میں بھی ان سنتوں کو نہیں چھوڑا ہے اس کو اہمیت کہتے ہیں عبادت تو دو ہے اور ہلکی پڑھنا مستحب ہے کہ فجر کی دو رکعت نماز سنتوں کو ہلکا پڑھو عائشہ صدیقہ فرماتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دو سنتوں کو بہت ہلکا پڑھتے تھے ہاں روکو سدھا پورا کرتے تھے لیکن سنتیں دونوں بہت ہلکی پڑھتے تھے یہ باتیں اتباع کے لیے بتائی جاتی ہے کہ فجر کے دو نماز سنتیں پڑھنی ہیں اور ہلکی پڑھنی ہے زہر کی چار نماز سنتیں پڑھنی ہیں اور لمبی پڑھنی ہے جی ہاں علم و فکر کا یہ مطلب ہے فجر زہر کی چار سنتیں کیسے پڑھیں گے لمبی فی ہند حدیثوں میں جب آپ چار سنت پڑھتے تھے تو لمبی پڑھتے تھے ہم نے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ ان کے درجے بلند کرے کہ رمضان میں وہ زہر کی اذان ہوتے ہی نیت باندھتے تھے سہارنپور میں اذان اقامت میں آدھا گھنٹہ فیصلہ ہوتا تھا مجمع بھی ہوتا تھا تو وہ چار سنتوں میں ایک پارا پڑھتے تھے تو ان کا یہ قرآن زور کے چار سنتوں میں پورا ہوتا تھا یہ قرآن مجید جوہر کی چار سنتوں میں پورا ہوتا تھا کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جوہر کی چار سنتیں لمبی پڑتے تھے یہ اس کی کیفیت فجر کی دو سنتوں کو ہلکی پڑتے تھے اس کو لمبی پڑتے تھے یہ باتیں اس لیے بتائی جاتی ہے کہ مسلمان اپنے نبی کا اتباع کرے دعوت بغیر اتباع کی نہیں ہوتی دعوت علم و ذکر کے ساتھ اور علم و ذکر کے اتباع کے ساتھ اسی کی کمی ہے ہمارے اندر جی ہاں۔ کہ دعوت کہ علم و ذکر کے ساتھ اور علم و ذکر کے اتباع کے ساتھ ہاں اس لیے علم و ذکر کو تو خوب کھول کھول کے امت کو سمجھانا چاہیے آپ لوگ علماء ہیں انہیں کے عوام کی طرح سے آپ بھی پھریں پھرنا ہے لیکن علم و ذکر کی پٹری پر جیسے گاڑی اپنی پٹری پر چلتی ہے بغیر پٹری کی گاڑی چلتی ہے آپ کے یہاں بغیر پٹری گاڑی چلتی ہے نہیں چلتی تو ہماری تبلیغ ہماری دعوت ہماری زندگی وہ علم و ذکر کی پٹڑی پر ہے کہ اس وقت میں کیا حکم ہے اور اس وقت میں حکم کا کیا طریقہ ہے پھر اسے کیا فضیلت ہے یہ مطلب ہے علم و ذکر کا کہ اس وقت میں کیا حکم ہے کہ اس وقت میں یہ حکم ہے کہ زور کی چار سنتیں پڑھی جائے گی اور وہ لمبی پڑھی جائے گی عجب کی دو سنتیں پڑھی جائے گی اول وقت میں لیکن وہ ہلکی پڑھی جائے گی پھر آیا اثر کا وقت اثر کے وقت میں کیا ہے کہ اثر کے وقت میں چار رکعت سنت پڑھی جائے گی لیکن اس کی تاکید نہیں ہے بلکہ پڑھنے والے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے جو اثر سے پہلے چار رکعت نماز سنت پڑھنے والے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے واجب نہیں کیا ہے دعا دی ہے منشا یہ ہے کہ لوگ پڑھے کیا دعا دی ہے تو حدیث شریف میں ہے کہ رحم اللہ عمران قبل العصر اربعن اللہ اس بندے پر رحم کرے جو اثر سے پہلے زیادہ کا سنت پڑے جس کو نبی کی دعا لینے ہو وہ اثر کی سنتیں پڑے تو میرے ساتھی بھی ہوتے تھے میرے ساتھ پھرنے والے ان کو معلوم نہیں تھا میں نے وہاں دہلی میں یہ حدیث سنائی تو انہوں نے اثر کی سار سنتوں کو پکڑ لیا یہی مذاکرہ ہے فضائل کا کہ وزکر فن ذکر رہا اتن ہاں تو مسلمانوں کو یاد دہانی کراؤ کس کی کہ امال کی امال کی فضیلت کی ہاں تو یہ مذاکرہ ان کو فائدہ دے گا یعنی وہ عمل کریں گے شوق سے کہ میں اثر کی چار سنتیں پڑھوں گا تو مجھ کو اپنے نبی کی دعا ملے گی کہ رحم اللہ ہو عمران صلاح قبل عصر عربان کہ اللہ اس بندے پر رحم کرے کہ جو اثر سے پہلے چار رکعت سنت پڑھا کرے سمجھ میں آ رہی بات ہاں اس لیے میرے دوستو جو علم ہم کو ملا ہے وہ اطاعت کرنے کے لیے ملا ہے اطاعت اللہ کی بھی ہوتی ہے رسول کی بھی ہوتی ہے ذمہ داروں کی بھی ہوتی ہے اور اس کے یہ فضائل ہیں تو میں نے مثال کے طور پر کہا ہے اور یہ فضائل امت کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم یہ عمل کر رہے ہیں اور اللہ ہم کو یہ دے گا عمل بھی کریں گے فضائل بھی سامنے ہوں گے تو اندر یقین کی کیفیت پیدا ہوگی کیا پیدا ہوگی یقین کی فضائل سے یقین پیدا ہوتا ہے فضائل اور وعیدوں سے خوف پیدا ہوتا ہے فضائل سے اندر یقین پیدا ہوتا ہے اور وعیدوں کے مذاکرے سے خوف پیدا ہوتا ہے خوف کی بھی ضرورت ہے تاکہ معاشیت اور گناہوں سے بچے اور شوق کی بھی ضرورت ہے تاکہ عمل میں آوے اس لیے وعید اور وعدہ دونوں نبی کی دعوت میں ہوتے ہیں جی ہاں دعوت اسی علم سے پروان چڑھتی ہے اگر دعوت کے ساتھ فضائل کا علم نہیں ہے تو پھر اس میں جان نہیں ہے ہاں اس میں جان نہیں ہے کر لیں گے دیکھا دیکھی کہ نہیں دیکھا دیکھی نہیں کریں گے سیکھا سیکھی کریں گے سیکھ کریں گے سیکھ کر کریں گے سکھا کر کرائیں گے کیونکہ اس علم کا یہی تقاضا ہے کہ وہ زندگی پر اثر ڈالے اس طرح دوائیں دوائیں جو ہے وہ بدن پر اثر ڈالتی ہے ہاں اور بیماریوں کو بیماری کو دوم کرتی ہے ایسے فضائل کا علم کہ وہ زندگیوں پر اثر ڈالے گا اور جو تقاضے دین کے ہیں وہ فضائل کی روشنی میں پورے کیے جائیں گے تو بوجھ نہیں ہوگا بلکہ شوق ہوگا کیا ہوگا شوق ہوگا بوجھ نہیں ہوگا کہ اللہ مجھے یہ دینے والے ہیں اللہ مجھے یہ دینے والے ہیں ہاں اس لیے میرے دوستوں دعوت میں ایک تو فضائل کا استحظار ہو تاکہ جان مال کو صحیح خرچ کرنے میں یہ چیز مددگار بنے کہ ہم اپنی جان مال سے اپنی آخرت بھی بنائیں اور اپنے جان مال سے اپنے دین کے مددگار بھی بنے کیونکہ ہم کو دونوں باتوں کی ذمہ داریاں دی ہیں کہ اپنے دین کے مددگار بنو کون انصار اللہ ایمان والوں سے کہا گیا ہے کہ یا یو الدین دین ہاں منو پورن اللہ اے ایمان والو تم اپنے دین کے مددگار بنو ہاں اپنے دین کو پانی پہنچاؤ تاکہ اس میں تازگی آوے تو پانی سے اللہ ہر چیز کو تازہ کرتے ہیں ایسے دین کو کہ دین کو نصرتوں سے تازگی آئے گی ہاں، کہ دین کو سیکھنا دین کو سکھانے کی دعوت دینا اور جو سیکھنے کے لیے آوے اس کو سکھانا اور جو نہ آوے اس کو دعوت دے کر ترکیب دینا تاکہ اس کی زندگی مقصد پر آ جائے نصرت ہاں، نصرت کا درجہ بڑا ہے حضور فرماتے ہیں ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی نصرت والا ہوتا لولم نے کن ہجرا کن رجولم انصار کہ ہجرت ہوئی اس لیے ہم پر ہجرت فرض ہو گئی تو ہجرت ہوئی اب مہاجر ہو گئے اگر یہ نہ ہوتا تو ہم انصاری ہوتے کہ ہجرت کے بعد نصرت کا درجہ ہے ہمارے اوپر نصرت کی ذمہ داری ہے وہ اجتماعی ذمہ داری ہے اور استقامت کی ذمہ داری ہے وہ انفرادی ذمہ داری ہے کہ ہر آدمی اپنی انفرادی زندگی میں اپنے دین کے کاموں پر استقامت کے ساتھ رہے یہ حکم ہے کہ اپنی انفرادی زندگی کو دین کے کاموں پر استقامت کے ساتھ استعمال کرو یہ حکم نبی کو بھی ہے اور یہ حکم محمد کو بھی ہے استقامت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو پابند کرنا اور پابند کرنے کی وجہ اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ نے دنیا کو حالات کا گھر بنایا ہے یہاں حالات آتے ہیں اچھے بھی برے بھی اجتماعی بھی انفرادی بھی آدمی پر حالات آتے ہیں تو حالات میں کیا کرے کیا حال کے حساب سے زندگی گزارے یا حکم کے حساب سے زندگی گزارے کہ بھائی جیسا حال ہوگا ویسا کریں گے کہ نہیں جیسا حکم ہوگا ویسا کریں گے سمجھ آ رہی بات جیسا حال ہوگا ویسا کریں گے کہ نہ جیسا حکم ہوگا ویسا کریں گے کم مشکل ہو جائے گا کیونکہ حال اچھا نہیں ہے حکم مشکل ہو جائے گا کہ حال اچھا نہیں ہے تو کہا کہ تم نے دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے حکم ایک ہوتا ہے اس کے ادا کرنے کے طریقے بہت ہوتے ہیں سمجھنا ہی بات جسے دوائیں ہوتی ہیں اب تو اب آج کل کی دواؤں کی مثال میں نہیں دیتا وہ تو خالی ٹیبلٹ دیں گے پرانے طریقے علاج میں چار طریقے سے دوائیں دی جاتی تھی ہمارے یونانی میں پینے کی دوا پھانکنے کی دوا گولی نگلنے کی دعا اور چاٹنے کی دعا چار طریقے کیونکہ کسی چیز کے طریقے متعدد ہوں گے تو آسان ہو جائے گا تو اس طریقے نہیں کر سکتے اس طریقے کر لو تو حکم ایک ہوتا ہے لیکن اس کے ادا کرنے کے طریقے متعدد ہوتے ہیں تو پھر وہ حکم مشکل نہیں ہے کہ اس طریقے سے نہیں کر سکتے ہو تو اس طریقے سے کرو اس طریقے سے نہیں کر سکتے ہو تو اس طریقے سے کرو تو ہم کو حکموں کا بھی علم دیا ہے طریقوں کا بھی علم دیا ہے ابھی ہماری کم نصیبی ہے کہ ہم اس کو سیکھتے نہیں ہیں اور پوچھتے بھی نہیں ہیں حالانکہ ہم کو سیکھنے کا بھی حکم ہے پوچھنے کا بھی حکم ہے فص الحل ذکر ان کن تم لاتون یوں کا جاننے والوں سے پوچھ لیا کرو اگر تم نہیں جانتے ہو بغیر پوچھے غلط مت کرو یہ حکم ہے یہ حکم ہے کہ فص الحل اہل ذکر ان کن تم لات مون کہ تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھ لیا کرو وکیلوں سے پوچھتے ہو ڈاکٹروں سے پوچھتے ہو بلڈروں سے پوچھتے ہو ہاں سب سے پوچھتے نہیں پوچھتے اپنے حضرتوں کے لیے تو جس طرح اپنے حضرتوں کے لیے پوچھتے ہیں اللہ حکم دیتے ہیں کہ اپنے دین کے لیے پوچھو ہاں پوچھنے پاچھنے کا رواج ختم ورنہ پوچھنا ہوتا تھا جاننے کے لیے وہ جاننا عمل کے لیے کہ اس کے ذریعے سے زندگی طریقوں پر آئے گی زندگی علم پر آئے گی پھر کر کے پوچھا کرو ہاں نہیں پوچھو گے تو وہ علم کا ناش ہو جائے گا کسی نے پوچھا بھی نہیں اور عمل ہوا بھی نہیں پوچھا بھی نہیں عمل ہوا بھی نہیں تو علم کا ناش یہی ہے آج ہاں اس لیے میرے بھائیوں دین کہ دین تو علم و ایمان کا ہی نام ہے دین کس چیز کا نام ہے علم و ایمان یہاں جی کہ اللہ نے ہم کو ایمان دیا ہے اور ایمان کے تقاضے پورا کرنے کے لیے ہم کو علم دیا ہے تاکہ ایمان کی وجہ سے اللہ کا تعلق پیدا ہوا وہ تعلق کے تقاضے ہوتے ہیں ان تقاضوں کو کیسے پورا کرو گے کہ ان تقاضوں کو ہم پورا کریں گے علم کی روشنی میں اس لیے ہمارے لیے علم اتارا ہے ہر شعبے کا مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے ہاں ہر شعبے کا علم ہے اور ہر شعبے کے علم کے فضائل ہیں ہر شعبے کے علم کے مشائل ہیں کیونکہ آپ کا دین کامل ہے آپ کا دین کامل ہے تو زندگی کے شعبے ہیں تجارت کا شعبہ ملازمت کا شعبہ مزدوری کا شعبہ کھیتی کا شعبہ یہ چار شعبے ہیں دنیا کے گزارے کے لیے معیشت کے شعبے کہتے ہیں اس کو تو ہر شعبے کے لیے علم اترا ہے فضائل کا بھی مسائل کا بھی حکومت کے فضائل بھی ہیں حکومت کے مسائل بھی ہیں تجارت کے فضائل بھی ہیں تجارت کے مسائل بھی ہیں مزدوری کے فضائل بھی ہیں مزدوری کے مسائل بھی ہیں زمینداری کے فضائل ہیں زمینداری کے مسائل ہیں بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہے ہاں فضائل میں بڑی بڑی کتابیں ہر چیز کے فضائل جی ہاں یہ کیوں کہ فضائل کے علم کے ذریعے سے اس عمل کی رغبت پیدا ہوگی رغبت پیدا ہونے کے بعد اس کا طریقہ پوچھے گا کہ مجھے یہ عمل کرنا ہے اس کا کیا طریقہ ہے تو آپ طریقوں کا علم آئے گا اس کو مسائل کہتے ہیں شریعت کہتے ہیں تو ہماری اس دعوت کی وجہ سے یہی دو چیزیں ہیں کہ ہمارے اندر فضائل کا علم آوے اور شریعت سنت کے طریقے ہماری زندگی میں آ جاوے ہاں اردو صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت بھی ہے یعنی زندگی میں گزارا کرنے کے لیے اور حق ادا کرنے کے لیے ایک طریقہ دیا ہے اس کو شریعت کہتے ہیں سم جالنا کالا شریعت ملنا میرے فتب رہا ہم نے آپ کو ایک طریقہ دیا ہے شریعت کا آپ اس کے پابند رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے ان طریقوں کے پابند ہیں اور جب حضور پابند ہیں تو ہم بدل جائے اولا پابند یہ مطلب ہے علم کا کہ ایک طرف فضائل بھی ہمارے پاس ہو ایک طرف مسائل بھی ہمارے پاس ہو ہاں اور پکی پکی بات ہو کہ عمل کے وقت میں وہ یاد بھی آوے وہ دعوت دینے کے وقت میں وہ وہ, وہ یاد بھی آوے کہ اس کو دعوت دینی ہے تو اس کے فضائل کے ساتھ پھر وہ طریقہ پوچھے تو اس کے طریقے بھی بتائیں یہ علم ہے ہمارا کہ فضائل بھی معلوم ہے مسائل بھی معلوم ہے طریقے بھی معلوم ہے ہاں امت کو اس لیے حرکت دی ہے میرے دوستوں تاکہ یہ چیزیں ہر طبقے میں آوے غریبوں میں مالداروں میں تاجروں میں مزدوروں میں حرکت دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حرکت دی ہے اور یہ حرکت خالی نہیں ہے بلکہ یہ حرکت اسی وجہ سے دی ہے کہ ان کے اندر ایک دوسرے کے ملنے ملانے سے دین کی سمجھ پیدا ہو جائے اور دین کی سمجھ پیدا کر کے پھر دین کو پوچھے پھر یاد کرے اور یاد کر کے عمل کرے اور اپنے آپ کو بھی عمل پر ڈالے اپنے گھر والوں کو بھی عمل پر ڈالے اور پھر دنیا میں پھر پھیلا کر کے ساری دنیا کو اس کی دعوت دے ہاں۔ علم و ذکر کی دعوت عبادت کی دعوت اخلاق کی دعوت اخلاص کی دعوت قربانی کی دعوت دعوت میں یہ ساری چیزیں ہیں ہاں۔ دعوت میں صرف خروج نہیں خروج تو اس کی ایک محسوس شکل ہے زندگیوں میں لانے کے لیے لیکن مقصود یہ ساری چیزیں ہیں اس ان باتوں کو میرے دوستوں سمجھنا بھی ہے اور امت کو سمجھانا بھی ہے ہاں حضرت فرماتے تھے کہ سمجھانے میں کمی نہ کرو لوگ سمجھیں گے لوگ بات لیں گے جی ہاں تم سمجھانے میں کمی نہ کرو ہاں سمجھانا ہے لوگوں کو نفع سمجھانا نقصان سمجھانا طریقہ بتانا یہ مطلب ہے سمجھانے کا کہ پہلے نفع نقصان سمجھاؤ تاکہ شعور پیدا ہو جائے اس عمل کے لیے پھر جب اس عمل کے لیے شعور پیدا ہو تو پھر اس عمل کا طریقہ بتاؤ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے اس علم کو دنیا میں زندہ کیا ہے مشینوں سے دین زندہ نہیں ہوا ہے جو آپ لے کے بیٹھنے روزانہ ہاں مشینوں والا دین نہیں ہے دلوں والا دین ہے کون سا دین ہے بل ہو آیا تم بلینا تم فی سدورین العلم لشینوں والا نہیں مشین بگڑ جا گئے تو دن بگڑ گیا ہاں یہ مشین خراب ہے تو مشینوں والا علم آپ کو نہیں دیا گیا ہاں بلکہ آپ کو دلوں والا علم دیا گیا کہ ایمان دلوں میں علم بھی دلوں میں نیت بھی دلوں میں یہاں کہ ایمان دلوں میں اور علم کہاں وہ بھی دلوں میں اور نیتیں کہاں کہ وہ بھی دلوں میں عمل باہر سے ہوگا یہ طریقہ ہے اس لیے میرے دوستوں دعوت کا فروغ اور دعوت کا فروغ تو اس وقت ہوگا جب امت میں تیسرا نمبر آوے ہاں، ہاں۔ ابھی تو ہمارے ادھر فرماتے تھے ایک ہی نمبر ہے چھٹا ہے اس کو لے کے لوگ پھر رہے ہیں تو پھرنا غلط نہیں ہے لیکن پورا بھی نہیں ہے ہم نے کہا وہ غلط ہے لیکن پورا نہیں ہے جیسے کسی کے چھ ہزار چھ ہزار روپے قرض ہو تو ایک ہزار دیے اور پانچ ہزار کھا گیا اسے ایک نمبر پر عمل ہوا باقی پانچ نمبر غائب ہو گئے اچھا۔ تو پانچ نمبر کی کھوٹ ہے تبلیغ میں جی ہاں ایک ہے نفر وہ صحیح ہے لیکن ایک سے وہ کام نہیں ہوگا جو چھ سے ہوگا یہ بات ہے ایک سے وہ کام نہیں ہوگا جو چھ سے ہوگا اس لیے تبلیغ چھ کے چھ نمبروں کی ہے کہ ایمان میں طاقت آوے سب سے پہلے کہ ایمان کی طاقت آوے گی تو حرام سے بچے گا ایمان میں طاقت نہیں ہے تو حرام سے بچنا نہیں ہوگا کہ یہ چیز حرام ہے جب ایمان میں طاقت آئی تو حرام چیزیں چھوٹ گئی نہیں تو لوگ پیتے تھے اور مسجد میں بھی نماز پڑھنے آتے تھے نشے کی حالت ہوتی تھی منع کیا کہ نشے کی حالت میں مسجد میں مت آیا کرو ہاں لیکن یہ نہیں کہا کہ مت پیو یہ نہیں کہا کیونکہ ان کے اندر اس کے چھوڑنے کی بھی طاقت نہیں تھی جب ان میں ایمان کی طاقت آئی تو یہ چیزیں حرام کی خدا ایسا فرماتی تھی اگر اللہ پہلے سے حرام کرتا کہ یہ حرام ہے یہ حرام ہے تو کوئی بھی نہیں چھوڑتا کیوں کہ وہ تو برسوں سے اس کے عادی ہے وہ کیسے چھوڑیں گے لیکن گا ان کو ایمان کے راستے میں چلایا گیا ایمان کی محنت میں یہاں تک کہ ان کے اندر یہ شعور پیدا ہوا کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے یہ ہلاکت ہے یہ کامیابی ہے پھر وہ احکام آئے آج بھی وہی بات ہے اس تحریک کے ذریعے سے امت میں وہ ایمان زندہ کرنا ہے جو حلال کو جگا دے اور حرام کو نکالے اللہ کے فرائض کو ادا کرے ہاں ایسا ایمان کہ اللہ کے فرائض کو ادا کرے کہ نماز فرض ہے نماز فرض ہے پانچ وقت کی تو یہ نماز ایسی پڑھنی ہے کہ کوئی نماز ہمارے اوپر باقی نہیں ہے کوئی نماز باقی نہیں ہے یہ نہیں کہ تبلیغ میں لگنے سے پہلے بہت سی نمازیں چھٹی ہوئی ہے وہ ابھی باقی باقی ہے بلکہ میرے دوستوں ہمارا ہر آدمی اپنی نماز کے بارے میں صاحب ترتیب ہو ہمارا ہر آدمی نماز کے بارے میں صاحب ترتیب ہو کہ اسے کوئی نماز اس کے ذمے باقی نہیں ہے جو تھی وہ پوری ہو گئی تو نمازوں کے بارے میں صاحب ترتیب بنے خالی پھرنا ٹھیک ہے لیکن ناقص ہے کہ کوئی نماز ہمارے اوپر باقی نہیں ہے ہم صاحب ترتیب ہے کوئی مالدار ایسا نہیں جس پر زکوٰۃ باقی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرائض کی بھی دعوت دیتے تھے خالی نکلنے کی دعوت نہیں دیتے تھے دعوت الفرائض حیات و صحابہ صاحبہ پڑھو کیا آپ فرائض کی دعوت دیتے یہ نماز ہے یہ زکوٰۃ ہے یہ حج ہے ہاں کیا آپ فرائض کے دعوت دیتے ہیں کیوں فرائض اللہ کے حقوق ہیں جو چیز فرض ہے وہ اللہ کا حق اور جو چیز حرام ہے وہ اللہ کی حد بارڈر کہ حرام میں کوئی نہ جاوے وہ بارڈر ہے اور فرائض کوئی نہ چھوڑے وہ اللہ کا حق ہے تو جو فرائض ہیں عبادتیں وہ اللہ کا حق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نے معاذ جبل سے پوچھا یا معاذ تدری ماذا حق اللہ اے معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے کیونکہ دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے اے معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے کہ جی مجھے نہیں معلوم آپ بتائیں گے اور اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا تو یہاں حقوق کی تعلیم دی جاتی ہے ہاں نبوت کی تعلیم میں حقوق کی تعلیم دی جاتی ہے کہ یہ حق ہے یہ حق ہے یہ حق ہے یہ حق ہے کہ دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے اس حقوق کو سمجھنے کے لیے تیسرا نمبر ہے کیا ہے تیسرا نمبر علم و ذکر اللہ کا کیا حق ہے رسول کا کیا حق ہے اللہ کی کتاب کا کیا حق ہے یہ جی ہاں تو یہ حقوق کی تعلیم ہے میرے دوستوں اس لیے اس کام کو بہت ضروری ہے کہ اس کام کو صحیح سمجھا جائے صحیح سمجھایا جائے تاکہ ذہنوں میں فکروں میں وسط پیدا ہو کہ ہماری کیا کیا ذمہ داری ہے اور کیسی کیسی ذمہ داری ہے ہاں۔ جب کسی کی ذمہ چھ ہزار روپیہ ہو باقی ہو وہ ایک ایک, ایک ہزار ادا کرے تو اس کو کافی سمجھا جائے گا کہ نہیں سمجھائے گا تو چھ کے چھ نمبر زندگی میں اس میں سے ایک ہے کہ نفر وہ ٹھیک ہے لیکن باقی پانچ باقی ہے اس لیے اس کے مذاکرے ہوتے ہیں اور اس کے مذاکروں کو وزن دیا جاوے ہاں کہ زندگیاں کہ زندگیاں ایمان عبادت پر بھی آوے زندگیاں علم و ذکر پر بھی آوے اور زندگیاں انصاف احسان پر آوے کہ انصاف احسان کا تعلق مخلوق سے ہے انصاف احسان کا تعلق مخلوق سے کہ مخلوق کے ساتھ احسان جس سے رہو جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو اور مزید یہ کہ احسان کرو ان کے ساتھ انصاف کرو تاکہ حق ادا ہو جاوے اور ان کے ساتھ احسان کرو کہ الفت پیدا ہو جاوے جب احسان ہوتا ہے تو الفت ہوتی ہے جانور بھی معلوف ہو جاتا ہے ہاں کیوں کہ وہ دیکھتا ہے مجھے روزانہ یہاں چارہ ملتا ہے یہ ہم تو دکھاتے ہو لوگ ہمارے جانور ہوتے ہیں تو وہ جانور میں پانی پلانے کے لیے جاتا تھا تالاب میں چھوٹا تالاب تو میں پانی پی کر وہ اندر چلی جاتی پھر وہ نکلتی نہیں تھی پھر میں چلا آتا تھا وہ خود گھر آتی تھی ہاں۔ کیوں کہ وہ معلوف ہے اس کو الفت ہو گئی ایک جگہ سے سمجھ میں نہیں بات تو ایسے ہی میرے دوستوں دین سے دین کے کاموں سے دین کے کام معلوف ہو جائیں کہ ان سے الفت پیدا ہو جائے ہاں کاموں سے پھر وہ کام بھاری نہیں پڑیں گے مشرون دعائیں نہیں اللہ محبی بلین علی ایمان یا اللہ ہمارے اندر ایمان کی محبت پیدا کر لے ہاں کہ محبت ہوگی تو آسان ہو جائے گا محبت نہیں ہوگی تو مشکل ہو جائے گا ایمان کی محبت مانگی ہے جی ہاں ایمان کی محبت ہے ہاں تاکہ ایمان کے تقاضے پورے ہو جائیں ایمان کے بڑھانے کی فکر پیدا ہو جاوے تو یہ ہماری دعوت ہے میرے دوستوں ہاں، کہ ہمارے اندر یہ چیزیں پیدا بھی ہو جائیں اور اس کی دعوت دی جاوے تاکہ وہ امت کے اندر بھی پیدا ہو اسی کے لیے یہ مذاکرے ہیں اسی کے لیے مشورے ہیں اور کچھ نہیں ہے دنیا والوں سے ہم کچھ نہیں چاہتے ہاں دنیا والوں سے ہم کچھ نہیں چاہتے ہم ان کے کسی کام میں دخل نہیں دیتے ہمیں تو ہمارا یہ کام دیا گیا ہے مستقیم کما امرتا ومن تاب اے نبی آپ کو جو ذمہ داری دی گئی ہے آپ اس پر قائم رہیں اور آپ کو جو ماننے والے ہیں امتی وہ بھی اس پر قائم رہیں تو ہمارا کام میرے دوستو انفرادی زندگی میں استقامت ہے اور اجتماعی زندگی میں نصرت ہے کیوں نصرت ایک آدمی سے نہیں ہوتی نصرت تو مل جل کے ہوگی تو ہماری انفرادی زندگی استقامت پر آوے کہ ہم نبی کی سنتوں پر اور اللہ کے فرائد پر پابند ہو جائیں اللہ کے حرام سے بچنے والے ہو جائیں استقامت کا یہ مطلب ہے کہ جو اللہ نے حرام کیا ہے وہ ہماری زندگی میں نہیں جو اللہ نے فرض کیا ہے وہ فوت نہیں ہوگا اور نبی کی سنتوں کا اتباع کریں گے اصل دعوت جو تبلیغ کی تھی وہ تو اتباع کے لیے تھی ورنہ ہم تو مسلمان ہیں ہمارے عقائد بھی صحیح ہیں ہمارے اعمال بھی صحیح ہیں پھر ہم کو تبلیغ سے کیا لینا ہے وہ تبلیغ سے کیا کرانا ہے تو ہم صاحب فرماتے تھے کہ اپنے نبی کا اتباع کرانا ہے کہ نبی نے کیا کیا طریقے اختیار کیے ہیں ان کی کیا کیا سنتیں ہیں ہاں تو یہ سنتیں انفرادی زندگیوں میں ظاہر ہوگی ہاں نصرتیں اجتماعی زندگی سے ظاہر ہوگی اور اتباع سنت جو ہے وہ انفرادی زندگیوں میں ظاہر ہوگی اور دونوں کی ضرورت ہے کہ ہر آدمی کی انفرادی زندگی اپنے نبی کی سنتوں پر کیونکہ حالات مختلف ہیں ہاں لیکن ان کی اجتماعی زندگی کہ وہ مل جل کر ہے کہ اپنے دین کے مددگار بنیں گے تو نصرت کے بھی ہم ذمہ دار ہیں اور استقامت اللہ سنت کے بھی ہم ذمہ دار ہیں تاکہ ہماری زندگی دوسروں کی زندگیوں سے الگ ہو جاؤ یہ نبی کی زندگی ہے کیونکہ دوسروں نے نبی کو نبی نہیں مانا ہے وہ نبی کو پاگل کہتے تھے دینا کفر اللہ مرسلہ کافر کہتے تو رسول نہیں ہے یہ تو انہوں نے تو مانا ہی نہیں ہے ہم نے مانا ہے تو ہم نے مانے ان کا کیا مطلب ہے کہ ہم ان کو رسول بھی مانیں گے اور ان کی سنتوں پر چلیں گے اور ان کی سنتوں کی تعلیم دیں گے ان کی سنتوں کی دعوت دیں گے یہ انفرادی زندگی میں ظاہر ہوگا امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ سنتوں کو چھوڑ دینا یہ چھپا ہوا کفر ہے ساتھ رسالت کا ان کا کھلا کفر ہے لستا مرسلہ ایسے نبی کی سنتوں کو چھوڑ دینا فرماتے تھے یہ چھپا کو ہے ہاں اس لیے میرے دوستو ہم کو اس کام کو رواج نہیں بنانا بلکہ اس کام کو اپنے لیے ایک ایک رہبر بنانا ہے ایک کام دیا ہے وہ انفرادی زندگی کو بھی سنبھالے گا اجتماعی زندگی کو بھی سنوارے گا بارش کے پانی کی طرح سے کہ بارش کے پانی سے ہر چیز زندہ ہو جاتی ہے جب یہ کام آئے گا تو زندگی کے ہر شعبے کا دن زندہ ہو جائے گا ہاں اگر یہ کام صحیح ہوا تو زندگی کے ہر شعبے کا دن زندہ ہوگا تاجروں میں تجارت کا دن مزدوروں میں مزدوری کا دن ہر شعبے والے کا دن اور یہی مقصود ہے کہ وہ رہیں گے اپنے شعبے میں اور چلیں گے اپنے دین پر اس نے یہ کام دیا ہے اس لیے اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے اور اس کو کرنا بھی ضروری ہے تو کریں گے انشاءاللہ ہاں سمجھ سمجھ کر کریں اور پوچھ پوچھ کر کریں تاکہ کوئی چیز روٹین نہ بن جائے رواج نہ بن جائے کہ رواج میں جان نہیں ہوتی رواج سے نجات بھی نہیں ہوتی رواج میں جان نہیں ہوتی زندگی بدلنے کے لیے اور رواج میں نجات بھی نہیں ہوتی رواجوں میں سے نکال کر طریقوں پر لایا گیا ہے رواجوں میں سے نکالا گیا اور طریقوں پر لایا گیا یہ رواجوں میں سے نکلنا ہے خواہشوں میں سے نکلنا ہے اور طریقوں پر آنا ہے اس کا نام خروج اس کا نام اللہ کے راستے میں نکلنا خالی گھر چھوڑنا نہیں ہے بلکہ خروج خروج یعنی شہوا صحابہ کہتے تھے کہ اپنی خواہشوں میں سے اپنے من چالیوں میں سے نکل جانا اور خدا کے اطاعت اور رسول اپنے آپ کو قائم کرنے کے لیے کام کرنا تو اس کے لیے تیار ہیں ہاں اب آپ کو جو جو سب بتایا جاوے اس کے لیے آپ تیار رہیں